صفان بن یالی بن امیہ نے خبر دی کہ یالی نے کہا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھ سکتا جب آپ پر وہی نازل ہوتی ہے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں ٹھہرے ہوئے تھے آپ کے لیے ایک کپڑے سے سایہ کر دیا گیا تھا اور اس میں چند صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ موجود تھے اتنے میں ایک عرابی آئے وہ ایک جبہ پہنے ہوئے تھے خوشبو میں بسا ہوا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جو اپنے جبے میں خوشبو لگانے کے بعد عمرے کا احرام باندھے فوراً ہی عمر رضی اللہ عنہ نے یا علی رضی اللہ عنہ کو آنے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیا یا علی رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے اور اپنا سر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اندر کیا نزول وہی کی کیفیت سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور زور زور سے سانس چل رہا تھا تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی پھر ختم ہو گئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ ابھی عمرے کے متعلق جس نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے انہیں تلاش کر کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو تم نے لگا رکھی ہے اسے تین مرتبہ دھو لو اور جبہ اتار دو اور پھر عمرے میں وہی کام کرو جو حج میں کرتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو انتیس